میں جو واقعہ بیان ہوا وہ اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ و تعالیٰ نے شام کے مشہور شہر انتاکیہ یہاں کی قوم کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے دو پیغمبروں کو مبوس فرمایا اور یہاں کے لوگ بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید اور نصرت کے لیے ایک تیسرے پیغمبر بھی مبوس فرمائے تینوں حضرات نے آ کر بڑی دلسوزی اور محبت کے ساتھ اہل انتاقیہ کو سمجھایا کہ تم شرک سے باز آ جاؤ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو چنانچہ ان لوگوں کو یہ دعوت اور یہ تبلیغ پسند نہ آئی انہوں نے انبیاء علی السلام کو سب سے پہلے تو ان کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلایا اور تانے بھی دیے اور دھمکی بھی دی دھمکی صاف لفظوں میں یہ دی کہ اگر تم لوگ ان کام اس کام سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر ہماری طرف سے سخت قسم کی تکلیف اور اذیت ناک عذاب کے لیے تیار رہو یہ دھمکی دی یہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ تم تین آدمی آ گئے اور آ کر ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے دین سے ہم نے پہلے بزرگوں کو اسی حالت میں پایا ہم اسی راستے پر چلتے رہیں گے اور ایک بات یہ کہی نعوذ باللہ اور یہ باطل کا ہر زمانے میں یہی وطیرہ ہے اور قیامت تک رہے گا کہ انبیاء علیہ السلام کو جو اس دھرتی پر سب سے بڑی خیر کی علامت صلحاء اولیاء اللہ وہی برکت ہوتے ہیں انہی کی برکت سے اللہ سبحانہ سلحان آسمان و زمین میں برکتیں پیدا فرماتے ہیں ان کو یہ کہنے لگے کہ تم نعوذ باللہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں تمہاری وجہ سے بارشیں بند ہو گئی قحط ہو گیا امن خراب ہو گیا گھر گھر میں جھگڑے ہو گئے بیٹا باپ سے باغی ذہن خراب ہو گئے بے رہروی کا بچے شکار ہو ہے کون سا دین تم لے کر آئے پیغمبروں کو یہ کہہ یہ تو خلاصہ ہے پچھلی آیات انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے یہ اعمال اور عقیدہ ہے اے ہماری قوم کے لوگوں اپنے عقیدے سے باز آ جاؤ شرک سے باز آ جاؤ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوز ہے تمہارے برے اعمال ہی تمہارے اندر بد امنی کا بے سکونی کا جھگڑوں کا ان چیزوں کا ذریعہ تو یہ تمہاری برے اعمال فسق و فجور اور تم الٹا اس چیز کو جو نورانی ہے جو خیر کا ذریعہ اسی کو تم اپنے لیے مصیبت سمجھنے لگے جیسے آج کل دین اور ایمان اور ایمان کی دعوت کو ہی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جائے دیکھیے ذرا آپ قرآن تو قیامت تک آنے والے مسلوں اور گتھیوں کو سلجھاتے آج قرآن کو یہی کامیابی کا زینہ ہے حکیم مشرق نے شاعر مشرق اقبال مرحوم نے کتنی خوبصورت بات کی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اور ایک جگہ جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا فرمایا چاک کر دی ترک نادان خلافت کی ابا تاک چاک کر دی ترک نادان خلافت کی ابا اپنوں کی سادگی اوروں کی ایاری تو دے اپنے تو سادگی میں مارے گئے اوروں نے ایاری سے خلافت ختم کر کے یہ جمہوریت کا تحفہ عطا کیا جس میں تین چور اچکے دو سپریم کورٹ کے جج پر بھاری ان کا ووٹ وہ حیثیت نہیں رکھتا جو ان تین بندوں کی حیثیت کیونکہ یہاں تولا جاتا ہے تولا نہیں جاتا بندوں کو گنا جاتا بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام ہی کو منحوس کہنا شروع کر دیا تمہاری وجہ سے ہم بے برکتی جھگڑوں کا شکار ہو بس یہاں تک تو بات ختم ہو گئی اللہ کے یہ پیغمبر جس وقت اس بستی میں انتاقیہ میں آئے تو اسی انتاقیہ کے جو باہر کی باؤنڈری وال اس کے آخری کنارے پر ایک شخص کا گھر تھا اس شخص کا نام تھا حبیب نجار حبیب ابن اسماعیل ان نجار نجار کا معنی ہے بھڑئی کارپینٹر یہ اس کا پیشہ تھا اس کو کوڑ کی اور جزام کی بیماری تھی جب یہ حضرات آئے اور اس کی سب کافی لمبی عمر تھی یہ حضرات آئے سب سے پہلے اسی سے ملاقات ہوئی اور لوگ اس کے کوڑ اور جزام کی بیماری کی وجہ سے دور رہتے تھے کوئی قریب نہیں آتا تھا امیا علیہ السلام نے اس کو سمجھایا دیکھا کہ اس نے طرح طرح کے بت تراشے ہوئے عبادت کر رہے انہیں سمجھایا کہ دیکھو تم جس بتوں کی عبادت کر رہے ہو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے نہ تمہیں نقصان نہ نفع ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو وہی نفع دینے والا وہی نقصان دینے والا اس آدمی نے کہا حبیب نجار نے میں یہ کیسے مان لوں بات اگر تم مجھے کوئی نشانی اور علامت دکھا دو تو پھر مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم سچے ہو ان پیغمبروں نے کہا کہ ہم اپنے اللہ سے دعا کریں گے تمہاری بیماری کو ٹھیک کر دیں ہم اللہ سے مانگیں گے یہ نشانی تمہارے لیے کیا کافی ہوگی ہاں میرے لیے بہت کافی میں ستر سال سے ان بتوں کے سامنے جھک رہا ہوں میری بیماری میں کوئی فرق نہیں پڑا اللہ کے ان پیغمبروں نے پیغمبر مستجاب الدعوات ہوتا ہے انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ایک دم ان کی بیماری کو ختم فرما دیا اور بیماری کا کوئی نشان ان کے جسم پر باقی نہیں وہ بندہ مومن اور مسلمان ہو حبیب النجار حبیب بن اسماعیل النجار حضرت عبداللہ عباس فرماتے ہیں امام مجاہد امام مقاتل یہ بڑے بڑے ائمہ تفسیر ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ایسی ہے یہ امتیاز کسی پیغمبر کو حاصل نہ ہوا وہ امتیاز یہ تھا کہ تین بندے ایسے گزرے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ پر ایمان لا چکے تھے ان میں سے ایک حبیب النجار تھا آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ چھ سو سال پہلے اس کا زمانہ تھا جب اس نے انجیل میں بائبل میں پڑھا کہ ایسے ایسے پیغمبر آنے والے ہیں اسی وقت کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ میں اس پیغمبر پر ایمان لاتا ہوں سبحان اللہ کیسا شوق ایمان اور کیسی محبت پیدا ہوئی اور دوسرا فرما ایک شخص طبہ اکبر کے نام سے بزرگ تھا وہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھلی کتابوں میں آپ کی نشانیاں پڑھ کر ایمان لے اور تیسرے حضرت سیدنا خدیجت القبرا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جن کی روایت بخاری شریف کے شروع میں آتی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی تو آپ کے جسم پر کپ کپی تھی تو حضرت خدیجہ آپ کی زوجہ متحرہ ام المؤمنین آپ کو جلدی سے اپنے چچزاد بھائی کے پاس لے اور بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہ ان کی بھویں یہ اوپر والی ان کی آنکھوں پر گر چکی تھی اتنا بڑھاپا اٹھا کر دیکھا یہ کیفیت اور پوچھا یہ کیا کیا علامات تھی کون سی چیز تم پر نازل ہوئی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان تھے آپ نے پڑھا اقرا ربک خلق یہ آیات پڑھی فرمایا ہاں ہاں یہ تو وہی قرآن ہے اسی جیسا اسی جیسی کتاب حضرت موسا پہ بھی نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ پر بھی نازل اور پھر کہنے لگے ورقہ مجھے تو اس وقت وہ وقت یاد آ رہا ہے جب تمہاری قوم تمہیں آپ کو ستا ستا کر شہر سے مکہ سے نکال دی آپ نے مجھے اب مخری جی یا یہ لوگ مجھے نکالیں گے آپ کے گما ہر بندہ تو صادق اور امین کہتا تھا قریش مکہ مکہ المکرمہ کے ہر شخص کے آنکھ کا تارا تھے آپ ہر بندہ صادق اور امین ہر شخص یہ چاہتا تھا ہماری تجارت آپ کر لیں ہر خدیجہ کے دو قافلے آپ لے کر گئے شام دو دفعہ گئے آپ کی دیانت آپ کی امانت صادق امین ایسے ایسے القاف سے نوازے لیکن جیسے ہی فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو فوراً ساری قوم بدلتی گئی جو جتنے قریب سب آپ کے خلاف ہو گئے کون سی ایسی بات کہہ دی یہ وہی کلمہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مرتبہ ابو جہل اور سارا وفد بڑے بڑے لوگوں کا قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار ولید اقبا شیبہ یہ سارے آئے ابو طالب کے پاس اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجیے یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں ان کو آپ سمجھائیے تھے یہ سارے حضرات آپ کے چچا ابو طالب بھی مل کر آئے کہ یہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہو سرداری تو ہم سرداری دینے کے لیے تیار اگر چاہتے ہو کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو جہاں آپ اشارہ کریں گے جس آپ کا نکاح کر دیا جائے آپ کو مال کی ضرورت ہے تو جتنا چاہے مال لے لیجیے لیکن یہ کام نہ کرو ہمارے بتوں کو مذمت نہ کرو ہاں آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرو نہ آپ ہمیں چھیڑو نہ ہم آپ کو چھیڑیں فرمایا نہیں یہ تو اللہ نے فرمایا ان بتوں کی سامنے کر آپ نے ابو جہل سے کہا میں تمہیں ایک ایسی بات بتلاتا ہوں اگر تم زبان سے کہہ لو سارا عرب اور عجم تمہارے زیر نگین آ جائے سارا عرب اور عجم تمہارے قدموں تلے وہ سرداری کا لالچ تو تھا کہنے کے بتلاؤ کون سا کلمہ ہے میں جلدی سے کہوں تاکہ سب عرب و عجم کا بادشاہ بن جاؤ فرمایا کہہ دو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ دو بس عرب و عجم تمہارے قدموں تک پھر وہی بات ہوگی اسی سے تو وہ تھے تو یہ شخص تین آدمی حضرت ورقہ بن نوفل بھی آپ پر پہلے ایمان لا چکے ابھی آپ نے اعلان نبوت اب لوگ تبلیغ کا کام شروع نہیں کیا پہلے ہی سے مومن تھے یہ جو شخص جب پیغمبروں کا موجدہ دیکھا حبیب نجار نے تو مسلمان ہو گئے مسلمان ہوئے وہاں ان کو خبر ملی کہ قوم بستی ان کے لوگ پیغمبروں کو بہت ستا رہے بڑی تکلیفیں پہنچا تو دل میں بڑا کڑتے رہتے ایک مرتبہ ان کے کان میں یہ بات پڑی کہ ان لوگوں نے قتل کی تیاری کر لی سازش کر لی بس جیسے ہی حبیب نجار کو یہ خبر ملی دوڑتے ہوئے آئے شہر اپنے بستی کے کنارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ دیکھیے کیا کیا ادائیں ان کی پسند ان کا دوڑنا بھی پسند آیا تو دوڑنے کا بھی تذکرہ فرمایا وہ جو بستی کے جس کنارے پہ رہتے تھے اس کا بھی ذکر فرمایا وہ بستی کے آخری علاقے سے کیسے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے آ کر اپنی قوم کو سمجھایا اے میری قوم میری برادری کے لوگوں اللہ کے رسولوں کی بات مان لو ان کی اتباع کر لو ان لوگوں کی اتباع کرو نہ تم سے کسی اجرت کا سوال کر رہے ہیں ان کے لیکچر کو فیس کے ذریعے سے بعض لوگوں کے لیکچر کے لیے بڑی بھاری فیسیں طے کرنی پڑتی لاکھوں روپے تب جا کے وہ لیکچر کے لیے تیار یہ یہ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں خالص اللہ اللہ سبحان تعالیٰ کے لیے کوئی تم سے اجرت کا سوال نہیں اور کسی قسم کا تم سے نہ ادیے کا سوال نہ عطیے کا سوال کچھ کوئی چیز تم سے نہیں مانگتے اور ہدایت یافتہ ان کے راستے کی اتباع کر لو یہ تو اپنی قوم کو سمجھا پھر اپنا عقیدہ بھی واضح کر دیا مجھے کیا ہوا کہ میں اپنے اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اے دنیا اے میری قوم کے لوگوں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے گئے یہ کھیل تماشا یہ تمہارا روب یہ دبدبا یہ تمہاری سرداری یہ تمہاری محفلیں یہ تمہارے جتنے جی حضوری کرنے والے سلامی یہ سارے ختم ہو جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے ختم تمہارا انجام کچھ نہیں پھر کام یہ اتباع آئے گی انبیاء علیہ السلام کی طرف اور فرمایا کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کروں جنا نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ مجھے نفع دے سکتے ہیں نہ اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہیں اتنا بھی نفع نہیں دے سکتے قرآن نے کیسی خوبصورت بات کی اتنا بھی نفع نہیں دے سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے پھر مشرقین مکہ کو سمجھا اے مشرقین مکہ ان بتوں کے سامنے جو تم مکھانے ڈالتے ہو نا مکھانے مٹھائی کے دانے جو ایسے ڈانے ان مکھانوں پر مکھی بیٹھتی ہے وہ اپنے منہ میں لے جاتی وہ ہمیں تو نظر نہیں آتا وہ کیا منہ میں لے میرا خوردبین سے ہی دیکھ سکتے مائکروسکوپ سے کیا اس کے منہ میں فرمایا یہ مکھی جو اتنا ذرہ خوراک کا جو لے کے ان کے سامنے سے اڑ گئی یہ بت اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے یہ تو اتنے لاچار ہیں تمہاری مدد کیسے کریں دیکھو یہ قرآن کی مثال کتنے کبوت قرآن نے فرمایا ان کے عقیدے شرک کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح اور دنیا کے تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا جیسے وہ کمزور جو ذرا سی بھی ہوا سے دفاع کا ذریعہ نہیں بنتا نہ سردی سے نہ گرمی سے ان کا عقیدہ ان کے مشرق ان کے بت اسی طرح کمزور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان نہ دفاع کر سکتے ہیں نہ نہ مدد کر سکتے ہیں کن کی عبادت کر انی اذا لفی ضلال مبین حبیب نجار دعوت دے رہے اگر میں نے اللہ کی چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کر لی میں تو کھلی گمراہی میں چلا گیا گمراہی کا جب لفظ آتا ہے تو ہم اس کو اتنا زیادہ وزنی نہیں لیتے لیکن ہے بہت بڑا وزنی لفظ گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جنت کے راستے سے ہٹ گیا اب ایسے راستے پہ چل رہا جو اس کو جہنم کی آگ میں دے دیا یہ گمراہی کا مطلب گمراہی ایک اس کے مقابلے میں آتا ہے ہدایت کا راستہ سرات مستقیم اور سرات مستقیم سیدھا جنت میں داخل کرے گا اور گمراہی کا راستہ جہنم کا راستہ اور یہ فرمایا سنو میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں میرے ایمان کی آج گواہ بن جاؤ یہ دعوت دے رہے حبیب نجا پھر کیا ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قوم کے لوگ جب یہ دعوت دے وہ پہلے سے بفرے ہوئے تھے اشتعال میں تھے لاتوں اور گھونسے اور مکے مار مار کر بازوں نے پتھر مارے حبیب نجار کو شہید کر اور جو شہادت کے بعد کی بات ہے وہ قرآن نے تیئیسویں پارے کے شروع میں نقل کی وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بڑی ایمان افروز بات یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو واقعہ ان کے ساتھ شہادت کے بعد ہوا وہ اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے تاکہ دنیا کے انسان اپنی آنکھیں کھول لیں کہ ہونا اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اسی طرح ہونے والا ہے جیسے فرون کا واقعہ نقل فرما جس وقت فرون اب یہ فرون کی جو بات ہے کسی نے نہیں سنی لاکھوں کا لشکر تھا فرون کا کپتیوں کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے تعاقب میں آ جس وقت باہر کلزم پر پہنچا اور دیکھا اسی طرح راستے بنے ہوئے پانی کے اور وہ لوگ گزر کے چلے گئے انہوں نے اپنے گھوڑے ڈال دی جب اندر پہنچے اللہ تعالیٰ نے پانی ملا دیا پانی تو ایسے العظیم بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا پانی جس طرح پہاڑی علاقے میں ایسی ڈلوان ہوتی بس اوقات نیچے بہت گہری کھڑ اس طرح پانی کھڑا جب پانی مل گیا اب پوری قوم غرق ہونے لگی اب اس نے کہا موسا نے فرعون یہ کہنے لگا اس وقت برب موسا و ہارون ایمان کا اعلان کر رہا یہ بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا باقی تو سارے غرق ہو رہے اللہ تعالیٰ نقل فرما کہنے لگا جی میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے بس اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا آل آن اب یعنی اب وقت ختم ہو گیا اب تو وقت ختم ہو گیا جس وقت موت کا فرشتہ نظر آ گیا وہ عالم غیب عالم مشاہدہ میں آ گیا اور عالم مشاہدہ کھلنے سے ہی بس وقت ختم اس لیے کہ ایمان غیب پر معتبر ہے نظر آنے والی چیز پر معتبر نہیں اس نے اپنی آنکھ پر ایمان لایا اللہ کی بات پر ایمان لایا نظر آنے سے پہلے پہلے ایمان موت پر فرمایا کہ نہیں اب اب نے پہلے جتنی نافرمانی کرنی تھی کہ اور حبیب نجار کی گفتگو جو ان کی شہادت کے بعد کی ہے بڑی ایمان افروز ہے میں جتنی آیات ابھی تلاوت کی اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں اور آیا جا کمانا آیا من اقسل مدینہ مدینہ شہر کو کہتے شہر کے دور کے کنارے سے آیا کون جی رجل ایک بندہ یسا دوڑتے ہوئے آیا دوڑتے ہوئے آیا بڑے اتمام سے دوڑتے ہوئے چلا آ رہا ہے قال یا قوم المرسلین کہنے لگا اے میری قوم رسولوں کی اتباع کر لو رسولوں کی بات مان اتباع کر لو ملس الم اجرا ان لوگوں کی جو تم سے نہیں مانگتے کسی قسم کی اجرت اجرن اجرت نہیں مانگتے وہ محتدون اور وہ ہیں بھی ہدایت یافتہ وہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے تم ان کی اتباع کر لو ایمان اور اتباع ایسی چیز ہے ایمان اور اتباع ایسی چیز ہے پیغمبروں کی بات اور قرآن ایک ایسی چیز ہے جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا اگر وہ مٹی ہوگا تو سونا بن جائے یہ میری بات ذہن نشین فرمان قرآن اور ایمان ایک ایسی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو جڑ جائے گا اگر مٹی ہوگا تو سونا بن جائے گا اور اگر منہ موڑے گا اگر سونا بھی ہوگا تو وہ مٹی کی طرح ہو جائے گا اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی ابو لہب سونا تھا سونا ابو لہب لہب کا معنی ہے شولا اور ابو لہب ان کی کنیت تھی یعنی اتنا خوبصورت جسم تھا اتنا خوبصورت ایسا رنگ سرخ و سفید تھا کہ لوگ ابو لہب کہتے تھے یہ تو شولے کباب ان کے رخسار تو شولے مار اتنا خوبصورت لیکن ایمان نہ لایا سونا تھا ایمان نہیں لایا قرآن نے کیا تبت یدا ابی و تب برباد ہو جائے ابو لہب بھی اور ہلاکت میں پڑ جائے ما اغنا وما کسب نہ مال کام آیا نہ کمائی کام آیا کچھ کام نہیں آیا اور بیوی بھی اسی کھاتے میں چلی گئی ہم ہاتب اور بیوی بھی اس کی جو لکڑیاں اکٹھی کرنے والی فی جی مسد اس کی گردن میں بھی بٹی ہوئی رسی ہو یہ قرآن نے کیسا اور دوسری طرف دیکھیے جی مٹی تھی سونا ہوگی حضرت بلال حفشی رضی اللہ علیہ کوئی خوبصورتی نہیں کالا دانت ساری چیزیں حسن کا کوئی معیار نہیں حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے حضرت بلال کو بلال سیدنا بلال ہمارا سید اور سردار ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم کون سا کام کرتے ہو میں جنت میں جب چل رہا تھا میں راج کی راہ آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی مجھے یہ بتلایا گیا یہ بلال کے قدموں کی آواز حضرت بلال نے فرمایا اللہ کے رسول میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہاں یہ کرتا ہوں کہ جب میں وضو کرتا ہوں فوراً دو رکت نماز نفل پڑھ لیتا تحیت الوضو فرمایا ہاں یہی اللہ کو اتنا پسند آیا تم زمین پہ چلتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں یعنی گویا تم زمین پر رہتے ہوئے بھی جنت ہی آد یہ بشارت یہی قرآن اور اللہ کے رسول کا تعلق ایسی تھی وما لیا یہ تیسویں تیسواں پارا شروع ہو رہا یہ مالیا کا لفظ میں آپ کو عرض کر دوں یہ کیا چیز ہے ما لیا ما لکم کئی الفاظ عربی میں استعمال ہوتے اس کا معنی آخر میرے پاس کون سی اب مجبوری باقی ہے کہ میں ایمان نہ لاؤں میرے سامنے تو اللہ نے سارے ہدایت کے راستے کھول کوئی یوزر باقی نہیں وہ مالیا مجھے کیا ہو گیا لا کہ میں نہ عبادت کروں اللہ فتور اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا وجود بخشنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ عدم سے انسان کو وجود بخشا جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا الانسان من لم انسان پہ ایسا زمانہ آیا کچھ بھی نہیں تھا نہ اس کا کوئی تذکرہ تھا نہ ذکر تھا مثال کرتا ہوں میں میری جیسے تھرٹی ایٹ سکس میری ایج اڑتیس سال پہلے سینتیس سال پہلے کہاں کوئی وجود کوئی تذکرہ نہیں ہر آدمی کی عمر کے ڈیڑھ ڈیڑھ سال مزید لگا لیے کسی کا کوئی وجود ہی نہیں کوئی ذکر ہی نہیں تھا کوئی تذکرہ نہیں تھا اللہ وجود عطا فرمانے فتح نہیں وہ پیدا فرمانے والے وہ این تو رو نصیحت فرما دی کہ پیدا بھی اللہ نے کیا اور تم سو لوٹائے جاؤ گے اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے یہ لوٹانے کا لفظ ہی بتلاتا ہے کہ ہم کہیں اور سے آئے ہیں جو بندہ کہیں اور سے آیا ہو اسی کو لوٹایا جاتا ہے تم سب لوٹائے جاؤ گے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لوں دوسرے معبود اردین ان ان کا معنی ہے اگر اور یورد کا معنی ارادہ فرمائیں اور یہ جو نون ہے نا جی زیر والا اس کا معنی میرے ساتھ یوردنی اگر اللہ میرے ساتھ ارادہ فرمائے رحمان بزر کسی نقصان کا اللہ ارادہ فرما لے لا تو نہیں کام آ سکتی انی میرے بارے میں شفات ان بتوں کی کوئی سفارش شہی کسی چیز کے بارے میں یعنی اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہیں یہ بت کچھ بھی کسی قسم کا بھی کام نہیں آ سکتے ولا اور نہ یہ مجھے چھڑا سکتے اگر اللہ مجھے پکڑ لیں پھر یہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے تو میں ان کی عبادت کیوں کروں اللہ کی اللہ کی عبادت کو چھوڑ انی ضلال مبین اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میں یقیناً اس وقت کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا انی آمنت بربکم بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر میں تو اپنے ایمان کا اعلان کر رہا ہوں بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر پہلی جگہ رحمان کی صفت منتخب فرمائی دوسری جگہ رب بلکہ اور پیچھے اگر چل جائیں سب سے پہلے اللہ کی صفت فاتر اللہ نے پیدا فرمایا پھر رحمان وہ بہت رحم کرنے والا اس نے رحم فرمایا اور پھر رب رب کا معنی تربیت کرنے والا کیسے اللہ تعالیٰ کمزوری سے نقائص سے تربیت فرما کر کمال تک پہنچا کیسا اللہ انسان کو جوان بناتے کیسی ترقی کیسی نعمتیں عطا فرماتے فرمایا کہ انی آمنتم ربکم بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر فسمعون تم میری بات سن لو میری بات سن لو سن تو رہے تھے مراد یہ ہے کہ ایسا سنو جیسے والد بھی اپنے بیٹے سے کہتا تو میری بات کیوں نہیں سنتا میں کتنی دیر سے تمہیں سمجھا رہا کیوں نہیں میری بات سنتے مطلب یہ کہ سن تو رہے ہو اصل سننا وہی ہوتا ہے جس پر عمل ہو جائے اور بات مان لی جائے اسی کو سن سمائے نافع نفع والا اب قرآن کی یہ آیتیں جب پڑھتے ہیں حبیب نجار کی یہ دعوت ہے جو اللہ نے نقل اب وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو قرآن کی آیت ہے وہ بڑی زبردست پڑھنے کو جی چاہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری آج دیکھو دنیا کون کون کے نظر کن لوگوں کن کا خوف دل میں بٹھایا کن کی عظمت کن کا تعلق کن کی فرما برداری اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ فرماتے وما قدر اللہ حق قدری ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے تھی والارض جميعا قبضته يوم القيامه اللہ ہی کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن ساری زمین والسماوات مطويات بيميني اور سارے آسمان اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے دیکھو جی وما قدر اللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس نے قدر دانی کی وہ آدمی اس کی کامیابی میں اس کی کامرانی میں دنیا آخرت کی سرخروئی میں کوئی شک و شبہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات مبارکہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللهم اصلح لنا شأننا كلا ولا تكلنا الى انفسنا طرفت عین اے اللہ ہمارے ہر قسم کے احوال کی اصلاح فرما دے یا اللہ آپ ہمارے نفسوں کے ذرہ برابر بھی حوالے نہ فرما یا ارحم الراحمین اپنی رضا اپنی محبت اپنا کرم اپنی رحمت ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ صحیح اور خالص ایمان والا محبت و عظمت والا عنابت اور ابدیت والا تعلق نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین قرآن کریم کی برکت سے اللہ پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرما دے یا اللہ سب کو اپنی تر رجوع کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خلق ہی محمد و و ہی اجمعین یا ارحم الراحمین